حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد حضرت قرہ بن ایاز بن ہلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے وسیعت کی اور اس کی وسیعت اللہ کی کتاب کے مطابق تھی اس کا یہ عمل اس کی زندگی میں ترک شدہ زکات کا کفارہ بن جائے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو پانچ